السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رب له واشد اللہ محمدا اللہ ورسوله اللہ واشد وسلامه محمد رسول اله وعلى اصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم علیہ وبعد اس سے پہلے نماز کی شروط کا تذکرہ ہم نے کیا تھا اور نو شرطیں آپ کے سامنے بتائی گئی تھیں آج سے نماز کے ارکان پر ہماری گفتگو ہوگی ارکان یہ رکن کی جمع ہے اور رکن کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر کسی چیز کا وجود نہ ہو اور وہ اسی چیز کا حصہ ہو اس کو رکن کہا جاتا ہے شرط میں آپ نے پڑھا تھا کہ شرط کے بغیر بھی اس چیز کا وجود نہیں ہوتا ہے لیکن وہ شرط اس چیز کا حصہ نہیں ہوتا ہے جیسے وضو کرنا شرط ہے تو کیا وضو نماز کے دوران ہے نماز سے پہلے ہے نماز سے پہلے ہے تو شرط جو ہوتی ہے وہ پہلے ہوتی ہے اور جو رکن ہوتا ہے وہ اس کے اندر وہ چیز ہوتی ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر سجدہ کرنا یہ نماز کا رکن ہے تو سجدہ نماز سے پہلے نماز کے اندر ہے نماز کے اندر ہے رکو کرنا رکن ہے یہ اگر کوئی رکو نہ کرے اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی اگر بھول کر کے بھی چھوڑ دے تو بھی اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو نماز دہرانا پڑے گا کیونکہ رکن اس کے بغیر نماز کا وجود نہیں ہے اس کو رکن کہا جاتا ہے بات میں آگے نا جس کے بغیر کسی چیز کا وجود نہ ہو اور وہ اس چیز کا حصہ ہو اس کو رکن کہا جاتا ہے یعنی اگر وہ چیز چھوٹ جائے تو انسان کی وہ چیز نہیں ہوگی وہ عبادت نہیں ہوگی جیسے نماز کی مثال دیا میں نے کہ نماز کے اندر سجدہ کرنا رکن ہے اب کوئی آدمی سجدہ چھوڑ دے جان بوجھ کر کے چھوڑ دے تو گنہگار بھی ہوگا وہ اس کی نماز بھی نہیں ہوگی اس کو نماز دہرانا پڑے گا اور اگر جان بوجھ کر کے نہیں چھوڑا وہ بھول گیا تو گنہگار نہیں ہوگا لیکن اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو پھر سے نماز دہرانا پڑے گا ٹھیک ہے نماز اس کو پورا کرنا پڑے گا بعد میں وہ وہ بھی پڑھنا پڑے گا اس کے بعد کا جو اس کو بھی کرنا پڑے گا تو اس کو رکن کہا جاتا ہے بات میں آگے نا ارکان چودہ ہیں شرط کتنی تھی نو ارکان کتنے ہیں چودہ دس پر چار فورٹین ارباتاشر چودہ شروط ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلی شرط کی پہلا رکن کیا ہے اگر انسان قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا رکنا یہ قیام ٹھیک ہے بیٹھ کر اگر کوئی نماز پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی اگر وہ کھڑے ہونے پر قادر ہے تو اور یہ فرض نماز کی بات ہو رہی ہے کس نماز کی فرض نماز کی اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے یہ سنت نماز بیٹھ کر کے تو اس کی نماز ہو جائے گی لیکن اس کو آدھا سوا ملے گا کتنا ملے گا آدھا ملے گا لیکن فرد نماز اگر کوئی کھڑے ہو کر پڑھنے پر قادر ہے کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتا ہے لیکن بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی نہیں ہوگی اس کی نماز اس کو نماز اگر بیٹھ کر کے پڑھ لیا ہے اس کو پوری نماز دہرانی پڑے گی اگر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے پر قادر ہے تو استطاعت ہے اس کے پاس کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتا مرد ہو یا عورت ہو اور بیٹھ کر کے پڑھ لیا ہو تو اس کی نماز نہیں ہوگی نفل نماز ہو جائے گی سنت نماز ہو جائے گی لیکن اس کو آدھا اجر ملے گا یہاں میں ایک تمبی کر دوں کہ ہمارے بہت سارے ساتھی نوجوان ہیں ہٹھے کھٹھے تندرست ہیں لیکن بیٹھ کر کے سنت پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں یہ صحیح نہیں میرے بھائی نماز تو ہو جائے گی ان کو آدھا اجر ملے گا کتنا ملے گا آدھا اجر ملے گا پورا اجر نہیں ملے گا جب آپ استطاعت رکھتے ہو کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی تو بیٹھ کر کے کیوں پڑھتے ہو کیوں آدھا ثواب چاہیے آپ کو پورا ثواب چاہیے نا جی۔ ہمارے نبی نے بیٹھ کر کے نماز پڑھا لیکن کب پڑھا آخری وقت میں جب آپ بیمار ہو گئے تب آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھا اور صرف سنت اور نفل نہیں بلکہ فرض نماز بھی آپ بیٹھ کر کے پڑھا کرتے تھے تو اگر انسان بیمار ہے کھڑا ہو کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے بیٹھ کر کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر کے پڑھے پڑھنا ہے اس کو نماز لیکن آپ نماز پڑھنے پر قادر ہیں کھڑے ہو کر کے کھڑے ہو کر کے پڑھ سکتے ہیں تندرست ہیں اگر کسی سے کشتی کرنا ہو تو دو تین آدمی کو آپ نیچے گرا دیں گے اور بیٹھ کر کے سنت تو نفل پڑھتے ہیں رکو بیٹھ کر کے کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے میرے بھائی نماز تو اس کی ہو جائے گی نفل سنت لیکن اس کو آدھا اجر ملے گا اس لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہے ہمارے نبی نے پڑھا لیکن بیماری کی حالت میں پڑھا تو اگر انسان بیمار اس کے پاس اجرا ہے تو بیٹھ کر کے پڑھے پورا سواب ملے گا اس کو لیکن اگر عذر نہیں اس کے پاس اور بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہا ہے اور نفل نماز ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی آدھا سوا ملے گا لیکن اگر فرض نماز ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی اس کو پوری نماز دہرانا پڑے گا مرد ہو یا عورت ہو ہمارے یہاں بہت ساری خواتین بیٹھ کر کے ہی نماز پڑھتی نوجوان ہیں تندرست ہیں کوئی بیماری نہیں ہے لیکن وہ سمجھتی ہیں کہ بیٹھ کر کے ہی عورتوں کو نماز پڑھنا چاہیے غلط ہے یہ حکم سب کے لیے مرد اور عورت سب کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے اللہ تعالیٰ کے رشاد حافظ اللہ وہ سلات رستہ و قوم اللہ قانتین نمازوں کی پابندی کرو نمازوں کی حفاظت کرو نمازوں کو مت بھولو کہ کبھی چار نماز پڑھ لیا کبھی تین پڑھ لیا کبھی دو پڑھ لیا نہیں پوری نمازوں کو پابندی سے پڑھو یاد رکھو نمازوں کو اور جو سلاط وسطیٰ ہے بیچ والی نماز اس کی بھی حفاظت کرو سلاط وسطیٰ کون سی ہے بیچ والی نماز <coughs> عصر کی نماز ہے اثر بیچ میں آتی ہے نا فجر ظہر اس کے بعد اثر پھر مغرب عشاء دو پہلے دو بعد میں اثر نماز بیچ میں ہے تو اثر کی نماز بیچ میں تو آپ فرماتا اللہ فرماتا ہے کہ اثر نماز کی بھی پابندی کرو وہ قمور اللہ قانتین اللہ کے لیے کھڑے ہو کر کے عبادت کرو نماز پڑھو وہ قوم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے قانتین یکسوئی کے ساتھ خوشو اور خدو کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو تو معلوم ہوا کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا نماز کا رکن ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے آپ نے عمران بن حسین سے فرمائے قائمن کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو کیسے پڑھو کھڑے ہو کر کے ایسے نبی نے اس شخص کو بھی جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے ان کو بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا آپ نے حکم دیا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ نماز کا رکن ہے نماز میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں نا جی۔ اس کے تو یہ پہلا رکن ہے میں ترتیب کے ساتھ بیان کر رہا ہوں تاکہ ذہن میں بات رہے جب آپ نماز کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کھڑا ہوتے ہیں نا جی۔ ہاں کھڑے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کھڑا ہونا نماز کا رکن ہے اگر کوئی جان بوجھ کر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھے گا بغیر عذر کے اس کی نماز نہیں ہوگی فرض نماز اس کو پوری نماز دہرانی پڑے گی اس کے بعد کیا کرتے ہیں ہاں اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں نا نماز میں کیسے داخل ہوں گے اللہ اکبر سے داخل ہوتا ہے انسان تو اللہ اکبر جو پہلی بار کہتے ہیں اللہ اکبر وہ نماز کا رکن ہے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے یا تکبیر الحرام کہا جاتا ہے اللہ کے سر حدیث ہے کہ تحریم و حد تکبیر و تحریل وحد تسلیم نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر ہے اور حلال کر دینے والی چیز کیا ہے السلام علیکم ہے تسلیم مانے سلام کرنا تکبیر مانے اللہ اکبر کہنا بولتے نعرے تکبیر بولتے نا اللہ اکبر تو اللہ اکبر کہنا اس کو تکبیر کہا جاتا ہے تو اللہ اکبر کہنا یہ پہلی بار نماز کا رکن ہے یہ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر نہیں کہتا کچھ اور کہہ دیتا استغفر اللہ الحمد للہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ نہیں نہیں چلے گا اللہ اکبر ہی کہنا ہے اسی سے انسان نماز میں داخل ہوتا ہے اللہ کے سول نے فرمایا اس شخص کو جو جلدی جلدی نماز پڑھ رہے تھے اور پھر آپ کے پاس آئے سلام کیا آپ کو آپ نے جواب دیا سلام کا کیا کہا ارج فصل فعین قلم سلی جاؤ دوبارہ نماز پڑھو تمہیں نماز نہیں پڑھی ہے تو ہمارے نبی نے ان کو جب تعلیم دی تو تعلیم دیتے ہوئے کیا فرمایا کہ زاکم تلاسلطی فکبر جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو اس سے معلوم ہو کہ اللہ اکبر نماز کا رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اس کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ چیزیں جو پہلے آپ کے لیے حلال تھی کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے جب انسان نماز میں آتا ہے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو کچھ چیزیں اس کے اوپر حرام ہو جاتی ہے نا اللہ اکبر کا کیا حرام ہو گیا کھانا نہیں کھا سکتا ہے بات چیت نہیں کر سکتا ٹھیک ہے موبائل سے بات ٹیلی فون نہیں کر سکتا چل پھر نہیں سکتے ساری چیزیں اس کے اوپر حرام ہو گئی ہیں جو پہلے حلال تھی وہ حرام ہوتی ہے جو حرام تھی پہلے وہ ہمیشہ حرام رہتی ہے ٹھیک ہے بات رہے نا جو چیز حرام ہمیشہ حرام رہتی ہے ایک لمحے کے لیے چیز حلال نہیں ہوتی ہے مثال جھوٹ بولنا ہمیشہ حرام ہے نا کبھی حلال ہے شرک کرنا کبھی حلال ہے ہمیشہ حرام ہے بدعت کرنا کبھی حلال ہے نہیں ہمیشہ حرام ہے جھوٹ بولنا دگا بازی کرنا رشوت لینا سب حرام یہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی حلال نہیں ہوتا ہے جب انسان عمرہ کرنے جاتا ہے تو جب وہ احرام کا کپڑا پہنتا ہے تو کیا بولتا ہے لبیک اللہ عمرتن یہ بولتا نا اس کے ذریعے سے انسان عمرے میں داخل ہو جاتا ہے اس کو احرام کہتے ہیں کیوں احرام کہتے ہیں اس لیے احرام کہا جاتا ہے کہ جب انسان لبیک اللہ عمرتن کہتا ہے اور اگر مرد ہے تو دو سفید چادر پہنتا ہے عورتوں کے لیے احرام کا تو کوئی خاص کپڑا نہیں ہے وہ سلے ہوئے کپڑے میں عورتیں احرام باندھتی ہیں لبیک اللہ عما کہتی ہیں تو اس کو احرام کیوں کہتے ہیں پتہ ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ لبیک اللہ عما کہنے کے بعد کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جیسے خوشبو نہیں لگا سکتے ناخون نہیں کاٹ سکتے ہے نا بال نہیں کاٹ سکتے سر نہیں ڈھاک سکتے مرد لوگ مرد لوگ چہرہ نہیں ڈھاک سکتے مرد لوگ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے یہ ساری چیزیں حرام ہو جاتی ہیں یہ چیزیں پہلے حلال تھیں کہ حرام تھیں ہاں حلال تھیں بہت سارے لوگ کہتے کہ میں نے حرام کا کپڑا پہنا ہے سگریٹ پی سکتا ہوں کہ نہیں پی سکتا سگریٹ پینا تو ہمیشہ حرام ہے نا اس کا عمرے سے کچھ تعلق ہے نہیں ہے نا کہتے بھائی میں عمرہ کرنے آؤں داڑھی مڑا سکتا ہوں کہ نہیں مڑا سکتا ہوں احرام باندھا میں نے عمرہ کر رہا ہوں بھائی داڑھی مڈانا تو ہمیشہ آرام ہے نا کہ داڑھی مڈانا حلال ہے کبھی نہیں حلال ہے ہمیشہ آرام بہت بڑا گناہ ہے یہ داڑھی رکھنا واجب اور ضروری ہے مسلمان کے لیے ٹھیک ہے تو جو چیز حرام ہے کبھی حلال نہیں ہوتی ہے تو لباس حرام کا یہ احرام کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کے لیے حلال تھی وہ جب تک عمرہ نہیں کر لیں گے اس وقت تک وہ چیز آپ کے اوپر حرام رہے گی خوشبو نہیں لگا سکتے ہمارے نبی کو خوشبو پسند تھی نا جی۔ آپ آسمات دنیا کی دو چیزیں مجھے پسند ہے کون دو چیزیں خوشبو اور عورت ٹھیک ہے جی۔ اس لیے عورت کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے عورت کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنا چاہیے عورت پر زبردستی نہیں کرنا چاہیے اس کو مارنا پیٹنا نہیں چاہیے بہت سارے لوگ ٹیلی فون سے بات کرتے ہیں غصہ آتے بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق ہاں نا ہمارے پاس آئیں گے پوچھیں شیخ میں نے اپنی بیوی غصے میں طلاق دے دیا طلاق واقع ہوگی کہ نہیں ہوگی میں ان سے کہتا ہوں بھائی کوئی پیار اور محبت میں بیوی کو طلاق دیتا ہے سب تو غصے ہی بھی طلاق دیتے ہیں کیوں طلاق واقع ہوگی طلاق واقع ہوگی کیا ہوگی طلاق واقع ہوگی بیوی سے پیار سے محبت سے بات کرنا چاہیے اللہ کے سر قدیث خیر حکم خیر حکم لے اہل ہی تم میں سب سے بہتر انسان ہو جو اپنے بچوں کے لیے بہتر ہے اہل ویال کے لیے بہتر ہے یہ بہادری نہیں کہ بیوی پر آپ سختی کرو بیوی کو مارو پیٹو بہت بہادر ہو گئے آپ یہ بہادری نہیں ہے یہ بہادری صبر کرنا ہے بہادری کیا اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے بہادری کیا ہے شکر ادا کرنا ہے بہادری کیا ہے لوگوں کا حق ادا کرنا یہ بہادری کہلاتا ہے بہادری یہ نہیں ہے کہ کمزوروں پر ظلم کرو کمزوروں کو مارو اور ستاؤ یہ بہادری نہیں ہے یہ تو انسان بہت سارے بہادر بنتے ہیں بیوی کو ستائیں گے ماریں گے گالی گلوچ کریں گے تھوڑی بات کچھ ناراضگی والی آ جائے گی فوراً غصہ میں آ کر طلاق دے دیں گے طلاق طلاق طلاق یہ کیا بات ہے بھائی کیا آپ فرشتہ ہو کیا آپ کے اندر غلطی نہیں ہے کوئی کوئی انسان ہے فرشتہ سب کے اندر غلطی ہوتی ہے نا ہاں اگر اگر آپ کی عورت فرشتہ نہیں ہے تو آپ بھی فرشتے نہیں ہو ہر ایک کے اندر غلطیاں ہوتی ہیں ہر ایک کے اندر خامیاں ہوتی ہیں اس لیے برداشت کرنا چاہیے برداشت کرنا یہ سب سے بڑا بہادر ہوتا ہے اللہ کے سر فرماتے فرماتے کہ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے بہادر وہ جو غصہ کے وقت اپنے غصے پر کنٹرول کر لے وہ بہادر ہے بات سنا ہے نا وہ بہادر انسان جو غصے پر کنٹرول کر لے بہادر نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے زمین میں پٹک دے اس کو اٹھا کر کے بہت بڑا پہلوان نہیں پہلوان نہیں وہ پہلوان ہو جو غصے پر کنٹرول کر لے جائے وہ پہلوان ہے ہمارے بھی فرماتے ہیں تو بات یہ چل رہی میرے بھائیوں کیا کہ اس کو تقبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں کیا چیزیں جو پہلے آپ کے لیے حلال کھانا پینا حلال تھا نا جی۔ ہاں لیکن اب حرام ہو گیا حلال چیز کو چھوڑ دینا اللہ کے لیے روزہ رکھتے ہیں نا روزے میں کیا کرتے ہیں کھانا چھوڑ دیتے پانی چھوڑ دیتے نا جی۔ حالانکہ حلال ہے نا آپ کے لیے ہمارے لیے ہاں اللہ نے پیدا کیا ہمارے لیے جانور پیدا کیے ہمارے لیے مچھلیاں پیدا کی کھانے پینے کی چیزیں پیدا کی لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر حرام کر دیا ہے روزے کی حالت میں نہیں کھا سکتے اللہ آزمائش کر رہا ہماری حلال تھا لیکن حرام ہے وقت کے لیے سورج نکلنے سے لے شہری سے لے کر کے کب تک سورج ڈوبنے تک وہ چیز آپ پر حرام ہے نہیں کھا سکتا حالانکہ اس چیز آپ کے لیے حلال ہے وہ حرام نہیں ہے تو روزہ بھی حرام چیز چھوڑنے کا نام نہیں ہے روزے میں انسان حلال چیز چھوڑتا ہے جو حرام ہمیشہ حرام ہے غیبت کرنا جھوٹ بولنا چغل خوری کرنا ہمیشہ حرام ہے چاہے روزے کی حالت ہو یا روزے سے باہر کی حالت ہو تو تقبیر تحریمہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کے لیے حلال تھی اب جب تک نماز سے فارغ نہیں ہو جائیں گے وہ چیز حرام ہو جائے گی یہاں ایک بات کی تمبی کر دوں کہ ہمارے بہت سارے بھائی سب لوگ موبائل لے کر کے آتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ موبائل نماز میں بجنا شروع ہو جاتا ہے ہم کو کیا کرنا چاہیے ہاں؟ موبائل بند کر دیا سائلن کرنا بھول گئے چلو بھول کے سائلنٹ کرنا مسجد میں آگے جماعت میں شامل ہو گئے اب کوئی فون کر رہا گھنٹی بج رہی ہے تو کیا کرنا چاہیے بند کر دینا چاہیے وہ حرام نہیں ہے بند کرنا نہ بند کرنا یہ حرام ہے بند کر دینا چاہیے کیوں اس لیے کہ سب کو تشویش ہوتی ہے مشکل آتی ہے نماز پڑھنے والوں پر کبھی کبھی اس میں گانا بجتا ہے کبھی گھنٹیاں بجتی ہیں کبھی کبھی پتہ نہیں کیا بجتا ہے اس کے اندر تو اسے نماز کی تشویش ہوتی ہے اس لیے ہاتھ ڈال کر کے بند کر دیں ٹھیک ہے ہاتھ ڈال کر کے موبائل کو بند کر دیں تاکہ کسی کی نماز پر برا اثر نہ پڑے ایسے مان لیجیے اگر کوئی آدمی اگلی سب میں ہے اور اس کا وضو ٹوٹ گیا مان لیجیے یا اگلی سب میں جگہ خالی ہے تو آپ پیچھے والی سب سے اگلی سب میں آ سکتے ہیں یہ حرام نہیں ہے کون سا چلنا حرام ہے جس کی ضرورت نہ ہو آپ نماز بھی پڑھنے چل رہے ہیں کبھی اگلی سب میں کبھی پچھلی سب میں کبھی وہاں جا رہے ہیں کبھی یہاں رہے نہیں یہ نماز جائز نہیں ہے یہ حرام ہے لیکن اگر ضرورت ہے تو وہ چلنا آپ کے لیے حکم ہے کہ آپ چلے اس کو جگہ کو سب کو پور کر لیں اللہ کے سر کی جو سب کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمتوں کو پوری کرتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے جو سبوں کو جوڑتا ہے تو اس لیے اگر سب خالی ہے سب میں جگہ آپ پچھلی سب میں یہاں جگہ خالی ہے تو آپ وہاں سے پہلی سب کے اندر آ جائیے آپ کو ثواب ملے گا یہ چیز حرام نہیں ہے ایسے بغیر ضرورت کے چلنا پھرنا یہ چیز آپ کے لیے حرام ہے تو اس کو تقبیر تحریمہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں تقبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا یہ کتنا رکن ہو گیا دو یہ دوسرا رکن ہے تیسرا رکن کیا ہے سور فاتحہ کا پڑھنا سور فاتحہ پڑھنا یہ نماز کا تیسرا رکن ہے اللہ کے سرکتی سے لا صلاح صلی اللہ تلیہ اخرب الکتاب کتاب جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی آپ نے سب کو حکم دیا یہ لہذا سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے سورہ فاتحہ ہر بندے پر ضروری ہے چاہے آپ امام ہوں چاہے منفرد ہوں چاہے مختدی ہوں چاہے امام کے پیچھے ہوں چاہے جہری نماز ہو چاہے شرری نماز ہو فرد نماز ہو یا اس طریقے سے نفل نماز ہو کوئی بھی نماز ہو ہر نماز کے اندر سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اللہ کے سر کے صلی اللہ علّۃ اللہ اقرا وفات کتاب یہ صحیح بخاری صحیح مسلم روایت ہے ایسے بداوت ادیث کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں سے متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے کہ میرے اوپر قرآد بوجھر ہو رہی تھی گراں گزر رہی تھی تکلیف ہو رہی تھی مجھ کو پڑھنے میں تم لوگ کیا میرے پیچھے بھی پڑھتے ہو تو صحابہ نے کہا کہادہ بن سامد رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ بن سامت اس کے راوی ہیں روایت کرنے والے وہ فرماتے کہ ہاں جب ہم آپ کے پیچھے رہتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں آپ کے پیچھے تمہارے فرمایا جب تم ہمارے پیچھے رہو تو سورہ فاتحہ کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھو شروع شروع میں سورہ فاتحہ کے علاوہ اور بھی پڑھتے تھے کوئی اور سورت بھی پڑھتے تھے جیسے امام سورہ فاتحہ بھی پڑھتا نا اور دوسری صورت بھی پڑھتا نا جی۔ ایسے ہی سورہ فاتحہ بھی پڑھتے تھے اور دوسری صورت بھی پڑھتے تھے تمہارے بھی نے فرمایا یہ ابوداؤد کی حدیث جب امام کے پیچھے رہو تو سور فاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو دوسری جو صورت پڑھے امام اس کو سنو لیکن سور فاتحہ پڑھنا ضروری ہے سور فاتحہ کے ایک نماز اصلاح ہے نماز اس کا نام ہے کوئی آدمی نہیں پڑھے گا تو نہیں آئے گا ہاں اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا ہے تو ہمارے بھی رحمۃ اللہ صلاح علیہ کتاب جو سور فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی ہے تو نماز کے اندر سور فاتحہ اس کا رکن ہے پڑھنا ضروری ہے اور سورہ فاتحہ کا ایک نماز اصلاح ہے صحیح مسلم کی روایت ہے نماز کہا گیا اسے اور سورہ فاتحہ کو فاتحہ کیوں کہتے پتہ ہے ایک تو اس سے قرآن کی شروعات ہوتی ہے دوسرے اس سے نماز کی شروعات ہوتی ہے کرات اسے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے اس کا ایک نام نماز اصلاح بھی ہے اس کا ایک نام کیا ہے اصلاح اصلاح کیوں نام رکھا گیا کیونکہ اس کی بغیر نماز نہیں ہوتی اسلامہ نے کیا ہوتا ہے نماز ہوتا نا سلا سلا سعودی عرب میں ہے معلوم نا نماز تو سور فاتحہ نماز کا رکن ہے اس کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوتی ہے چوتھا رکن کیا ہے چوتھا رکن کیا اس کے بعد نہیں ہاں رکو ہاں، رکو کیا کراط ضروری نہیں ہے آپ کے لیے سور فاتحہ ضروری ہے ٹھیک ہے کرات پڑھنا آگے آئے گا وہ آجبات میں سے ہے سنت میں سے ہے کیونکہ نماز کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ارکان جن کے بغیر نماز نہیں ہوگی نمبر دو واجب چیزیں فرائض فرائض اور واجب ایک ہی ہے ان میں اگر آپ جان بوجھ کر کے چھوڑیں گے تو اس صورت میں آپ کو وہ چیز دہرانی پڑے گی ٹھیک ہے اور اگر بھول کر کے چھوڑ دیے ہیں تو آپ سدے سو کر لیں وہ چیز ہو جائے گی اس کو واجب کہا جاتا ہے جیسے اب یشاکرماز سی نا یشا کرما میں کئی تشہد ہے عشاء کی نماز میں کتنے تشود ہیں مطلب کتنی بار بیٹھتے ہیں ہم دو بار بیٹھتے ہیں پہلی بار جو بیٹھتے ہیں وہ واجب ہے اگر کوئی آدمی بھول کر کے اس کو چھوڑ دیا اور وہ کھڑا ہو گیا تو اب اس کو واپس نہیں آنا ہے اب وہ دو رکعت اور پڑھ لے اس کے بعد کیا کرے گا وہ سجدے سو کر لے اس کی نماز مکمل ہو جائے گی سجدے سو کرنا پڑے گا دو کیونکہ واجب ہے یہ ٹھیک ہے کیا یہ واجب ہے رکن نہیں ہے یہ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت پڑھنا یہ رکن نہیں ہے یہ جی ہاں اس لیے یہاں کس کا ذکر ہو رہا ہے ارکان کا رکن کا اس لیے رکن کے اندر یہ چیز نہیں ہے تو نماز کے اندر تین چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ارکان ارحم اللہ کیا جواب دیں گے آپ یادی کم اللہ کو علیکم سیکھنے والے کیا کہنا چاہیے الحمد جو لوگ سنیں گے کیا کہیں گے یہ رحم اللہ اور پھر سیکھنے والا کیا کہے گا یہی کم اللہ و بالکم یہ حق ہے چیخنے والے کے ہمارے اوپر اگر کوئی چیخے اور کہے الحمد تو ہم سب کو کہنا چاہیے الحمک اللہ اب چیخنے والے کیا کہنا چاہیے حدی کم اللہ و اسلو بالکم لیکن نائنٹی فائیو فیصد مسلمان اس بات کو نہیں جانتے نائنٹی فائیو یا نائنٹی نائن پرسینٹ مسلمان مسجدوں میں دیکھتا ہوں چیختے ہیں الحمد للہ لے گا کوئی الحمد للہ بھی نہیں کہتا لیکن کوئی جواب نہیں دیتا سب خاموش رہتے ہیں جب الحمدللہ کہے تو ہم کو یہ الحمد اللہ کہنا چاہیے اور پھر سیکھنے والے کو یہ حدیق اللہ و اسلو بالکم کہنا چاہیے کہ اللہ آپ کو ہدایت دے اور آپ کی حالت کو اللہ تعالیٰ درست کر دے ٹھیک ہے یہ تو چھینک آ گئی تو یہ ہم نے بتا دیا چوتھی چیز کیا رکو کرنا کیا یہ نماز کا رکن ہے رکو اس کے بغیر انسان کی نماز نہیں ہوگی اگر رکو نہیں کیا چاہے جان بوجھ کر کے چھوڑے یا بھول کر کے چھوڑ دیا تو اس کو رکو دہرانا پڑے گا اور اس کے بعد کی تمام چیزیں اس کو دہرانی پڑے گی اور اگر جان بوجھ کر کے کر دیا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی اس کو پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا اگر کوئی جان بوجھ کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو ٹھیک ہے تو یہ چار چیزیں آج ہم نے پڑھی ہیں نماز کے میں پہلی چیز کیا پڑھی کھڑا ہونا نمبر دو تکبیر تحریمہ اللہ ترتیب سے نا ترتیب رکھیے انسان کھڑا ہوتا ہے اللہ اوبر کہتا ہے اس کے بعد پھر تیسری چیز کیا سورہ فاتح اب دیکھیے دعا دعائے سنا ہم نے بیان کیا کیوں اس لیے کہ دعا سنا رکن نہیں ہے دعا سنا پڑھنا آپ کے لیے سنت ہے واجب نہیں ہے دعا سنا اگر پڑھیں گے سوا ملے گا نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی اسے دعا سنا کا ذکر نہیں کیا گیا سورہ فاتحہ کا ذکر ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی اس کے بعد پھر رکو اب رکو میں جاتے ہوئے کیا کہتے ہیں نہیں رکو میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں یہاں اللہ اکبر کہنا واجب ہے رکن نہیں ہے پہلی بار کیا تھا رکن تھا اس کے بغیر کوئی نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتا اب رکو میں جانے کے لیے اللہ اکبر کہتے ہیں نا جی۔ یہ اللہ اکبر کہنا رکن نہیں ہے کیا واجب ہے یہ کہنا کیا مطلب واجب ہے کہ اگر آپ بھول گئے تو آپ کو سدے سو کرنا پڑے گا ٹھیک ہے سدے سو کرنا پڑے گا اب اللہ اکبر کہ رکو میں چلے گئے تو رکو کرنا یہ رکن ہے کیا ہے رکن ہے یہ اس کے بغیر انسان کا کی نماز نہیں ہوگی پانچویں چیز کیا ہے کہ رکو کے اندر اعتدال کرنا یعنی صحیح طریقے سے رکو کرنا یعنی کہ آدمی گیا رکو میں فور ایسی مونڈی اوپر کر کے اور گیا کھڑا ہو گیا نہیں جیسے انسان رکو کرتا ہے جھکنا چاہیے ٹھیک ہے اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھے اور اس طریقے سے برابر وہ جو ہے رکو کرے اس کی پیٹ برابر ہو اس کا سر برابر ہو جھکے وہ یہ نہیں کہ جھکا ہی نہیں صاحب تھوڑا سر نیچے کر لیا اور پھر رکو کھڑا ہو گیا نہیں اس کو رکو نہیں کہا جاتا ہے باقاعدہ اس کو جھکنا ہے تو یہ اعتدال کہا جاتا ہے کہ اعتدال کرنا اس کو اطمینان کے ساتھ کرنا ہے جلد بازی نہیں کرنا ہے کہ انسان جلد بازی کرے اور منڈی ہلا لیا اسے جھکا لیا سر پھر کھڑا ہو گیا جیسے جانور ہوتا ہے یا چڑیا ہوتی ہے اپنا چوچ مارتی ہے کھانے کے لیے فوراً سر اٹھا لیتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے باقاعدہ انسان جب رکو کرے اللہ کے سامنے کھڑا ہو اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے لہذا اعتدال کے ساتھ اطمینان کے ساتھ خوشوخو کے ساتھ انسان کو نماز پڑھنا ہے تو یہ پانچ چیزیں ہو گئی جو آج ہم نے پڑھی ہیں پانچ چیزیں باقی چیزیں اگلے درس میں پڑھیں گے پانچ چیزیں ایک بار اور دوہرا دیتا ہوں سب سے پہلے کیا ہے کھڑا ہونا نمبر دو اللہ اکبر نمبر تین سور فاتحہ نمبر چار رکو نمبر پانچ رکو کے بعد رکو کے اندر اعتدال ٹھیک ہے رکو کے اندر اعتدال یہ کیا ہے یہ یہ رکن ہے وہ یا رکو کے بعد کھڑا ہونا اعتدال کے ساتھ بہت سارے لوگ رکو کے بعد کھڑے ہوتے نہیں ہیں فوراً سدے کے اندر چلے جاتے ہیں بہت سارے لوگوں میں دیکھا رکو کیا اور برابر نہیں کھڑا ہوا سر سے ایسے سر اٹھایا سردی میں چلا دیکھا نا آپ لوگوں نے ہاں غلط ہے یہ نماز نہیں ہوگی ایسے لوگوں کی یہ رکن یہ رکن ہے نماز کا کہ رکو کے بعد کھڑا ہونا انسان اللہ کے سر کے حدیث ہے کہ آپ جسے پہلے کھڑے رہتے تھے نا نماز سے شروع کرنے سے پہلے سور فاتحہ پڑھتے وقت ایسے ہی آپ کھڑے ہوتے تھے برابر آپ کے جسم کا حصہ اپنی پرانی جگہ پر لوٹ آتا تھا اس طریقے سے آپ کھڑے ہوتے تھے اور آپ کی چار چیزیں برابر ہوتی تھیں رکو کرنا رکو کے بعد کھڑا ہونا سجدہ کرنا دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا ہے چار چیزیں آپ کی برابر ہوتی تھیں کتنی چیزیں چار رکو کرنا رکو کے بعد کھڑا ہونا جتنی دیر رکو کرتے اتنی دیر آپ کھڑے رہتے تھے سجدہ کرنا سجدے کے بعد دو سدوں کے درمیان بیٹھنا ٹھیک ہے تو وہ چار چیزیں آپ کی برابر ہوا کرتی تھیں برابر حدیث ہے اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ چار چیزیں آپ کی برابر ہوا کرتی تھی نماز میرے بھائی اعتدال کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری منافق کی نماز نہیں ہونا چاہیے کوے کی چوچ کے طریقے سے ہماری نماز نہیں ہونی چاہیے کہ کوا چوچ مارتا پٹ پھٹا پٹ اس طریقے سے نماز نہیں ہونی چاہیے اللہ کے سامنے کھڑے اعتدال کے ساتھ تو رکو کے بعد کھڑا ہونا یعنی کہ رکو کیا سر اٹھایا صرف اور جسم نہیں اٹھایا اور فوراً سجدے کے اندر چلا گیا یہ بالکل نماز نہیں ہوگی یہ نماز کا رکن ہے تو یہ پانچ چیزیں ہم نے پڑھا اللہ دعا کہ اللہ ابراہین ہماری نمازوں کے اندر اعتدال پیدا فرمائے ہماری نمازوں کے اندر خوشی پیدا فرمائے ہماری نمازوں کے اخلاص پیدا کرے اور ہماری نمازوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے جنت میں داخلے کے ذریعہ اور سبب بنائے عامر رب العالمین صبح محمد والا علیہ و صابر میں